حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا ایک نوجوان تھا رسول اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم نے نے اسے نہ پایا تو آپ اس عورت یا اس مرد کے بارے میں پوچھا تو لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھے اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی کہا گویا ان لوگوں نے اس اس عورت یا مرد کے معاملے کو معمولی خیال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ صحابہ رضوان اللہ اللہ علیہ علیہ مجمعین آپ صلی کو اس کی قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر فرمایا اہل قبور کے لیے یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور میری ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان قبروں کو منور فرما دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پندرہ